عقوبت خانے میں جنات کا پیچھا عقوبت خانوں میں اکثر مجاہدین عبادات کا خوب اہتمام کرتے تھے عام لوگ بعض قرآن آیات کو مد نظر رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل وقت میں زیادہ عبادت کرنا مشرقین کا طریقہ ہے حالانکہ یہ غلط ہے قرآن مجید میں مشرقین کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ صرف مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں جب کہ عام حالات میں اسے بھول جاتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اسی طرح مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کو خوب پکارنا اور اس کے حضور آہوزاری کے ساتھ توبہ استغفار کرنا اور اس کی نصرت کا سوال کرنا یہ بھی مومن کی صفت ہے کمافی قول ہی تعالیٰ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله اللہ مصیبت مشقت اور تکلیف کی حالت میں انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس پر سے دنیا کی فانی محبت کا زنگ اترنے لگتا ہے تب عبادات کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے اور اس کی عبادت میں کسی قدر جان بھی پیدا ہو جاتی ہے البتہ کچھ شقی القلب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مصیبت کی گھڑیوں میں پہلے سے زیادہ گناہ گار بن جاتے ہیں اور ان کا دل سخت قسم کا باغی بن جاتا ہے اس کیفیت میں مبتلا ہونا مصیبت در مصیبت ہے اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے بادامی باغ کے حکومت خانے میں بعض ساتھیوں نے ابتدائی طور پر زیادہ عبادت کی طرز اپنائی تو انہیں دیکھ کر باقی ساتھیوں کو بھی تغیب ہوئی اور چند دنوں کے اندر اندر ماحول میں واضح تبدیلی نظر آنے لگی در حقیقت مجاہد کو ہر حال میں خوب عبادت گزار ہونا چاہیے کیونکہ اپنے نفس کو جہاد پر آمادہ رکھنا اور دشمنوں پر غلبہ پانا یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بغیر ممکن نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے لیے نیت اور اعمال کا درست ہونا بے حد ضروری ہے چنانچہ وہ مجاہدین جو نماز تلاوت اور ذکر کا اہتمام نہیں کرتے وہ بہت جلد جہاد سے دور ہو جاتے ہیں اور صرف نام کے مجاہد بن کر رہ جاتے ہیں وہ عبادات جن کا ساتھیوں نے زیادہ اہتمام کیا یہ ہیں تلاوت کی کثرت ذکر اللہ کا اہتمام تہجد اور دیگر نوافل کی پابندی نفل روزوں کی ترتیب اور آیت کریمہ کے ختمات اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں مقابلے اور مسابقے کی خاصیت رکھی ہے چنانچہ عبادات میں ساتھی چپ کے چپ کے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگے اور ہر ایک نے دوسرے سے بڑھ کر خود کو عبادت کی باسعادت مشقت میں ڈالا بعض ساتھیوں نے مسلسل چالیس چالیس دن نفل روزے رکھے بعض نے ماضی کی قضا نمازوں اور روزوں کی ترتیب شروع کر دی بعض نے آیت کریمہ اور اللہ سمد کے ورد کو لاکھوں کی تعداد تک پہنچایا پیر اور جمعرات کے دن عبادات کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا تقریباً تمام ساتھی روزہ رکھتے تھے اور اس بارے میں ماحول اس قدر پختہ ہو چکا تھا کہ جو ساتھی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا تھا وہ خود کو گناہ گار سمجھتا تھا اور دوسروں کے سامنے کھانے پینے سے پرہیز کرتا تھا حالانکہ اجتماعی طور پر سوائے ترغیب کے اور کوئی سختی یا التظام نہیں تھا مگر ماحول اپنی راہیں خود متعین کر لیتا ہے عبادات کے اسی دور میں رہائی کے لیے مختلف وظائف کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا عشاء کی نماز کے بعد اکثر ساتھی ایک مخصوص مقدار میں حسب و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کا ورد کرتے تھے سوا لاکھ بار آیت کریمہ تو بہت بار پڑھی گئی اللہ سمت کا ورد بھی لاکھوں کی تعداد میں ہوا بعد لوگوں نے سورہ انفال اور سورہ جن پڑھنے کے لیے کہا تو اس کا بھی خوب اہتمام ہوا پیائے کے وظیفوں کے بعد اچانک اگلا مرحلہ جنات کو قابو کرنے کے عملیات کا شروع ہو گیا دراصل عملیات کی ایک کتاب کسی طرح سے حکومت خانے میں پہنچ گئی اس میں جنات کو تابع کرنے کے لیے بعض عملیات کا تذکرہ تھا کچھ ساتھیوں نے یہ کتاب پڑھ لی بس پھر کیا تھا نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ آنکھیں بند کر کے جنات کے پیچھے پڑ گئے بندہ نے انہیں سمجھایا کہ بھائی آپ لوگ ابھی تو خود قیدی ہیں اس حال میں دوسری مخلوق کو قید کرنے کی فکر میں پڑھنا فضول اور لا حاصل ہے مگر ساتھیوں پر ایک دھن سوار تھی اور دراصل اس شوق کے پیچھے رہائی کا شوق ٹھاٹھیں مار رہا تھا اور ان کا خیال تھا کہ جنات کو قابو کر کے ان کے کندھے پر بیٹھ کر جیل سے باہر چلے جائیں گے کافی بحث و تمہیز کے بعد بعض ساتھیوں نے زبردستی اجازت لے لی حالانکہ بندہ قطن اس کے حق میں نہیں تھا لیکن اس سخت جگہ پر ساتھیوں کی فرمائش مانے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا چنانچہ جناتی عملیات کا سلسلہ پورے زور و شور سے شروع ہو گیا بعض ساتھی اپنے سیلوں میں سر چھپا کر سورج جن پڑھ رہے تھے بعض نے خوب روزے رکھے اور شکر کے پانی سے افطار کا سلسلہ شروع کیا کسی نے نمک کھانا چھوڑ دیا تو کسی نے ساتھیوں سے بات کرنا مگر جنات بہت سمجھدار تھے وہ بقول ان ساتھیوں کے آخری لمحات میں ہاتھوں سے پھسل جاتے تھے میں کہتا تھا کہ جنات تو آپ لوگوں پر ہنستے ہوں گے اور اپنے بچوں سے کہتے ہوں گے کہ چلو بیٹا آج تمہیں کچھ پاگل دکھاتے ہیں جو خود قید میں ہیں اور ہمیں قید کرنے کے لیے ڈورے ڈال رہے ہیں ہمارے مذاق کے باوجود ساتھی نہایت استقامت کے ساتھ جنات کی تسخیر کے لیے خود کو تھکاتے رہے بلکہ مجھ سے اصرار کرتے رہے کہ آپ بھی یہ عمل شروع کر دیں کیونکہ ہمیں امید ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل شروع کیا تو فوراً کام بن جائے گا ساتھیوں کے اصرار پر کوٹ بھلوال جیل میں بندہ نے بھی تین دن کا ایک عمل شروع کر دیا دو دن رات کی پڑھائی کے بعد تیسرے اور آخری دن اچانک جیل حکام سے لڑائی کا ماحول بن گیا بندہ کو خبر پہنچی تو وظیفہ توڑ کر ڈنڈا لے کر باہر نکل گیا اور اس کے بعد کبھی اس طرح کے عملیات میں نہیں پڑا بلکہ دوسروں کو بھی روکتا اور سمجھاتا رہا بادامی باغ کے حکومت خانے میں بعض ساتھیوں نے اس طرح کے عملیات کے دوران دباؤ اور خوف کی شکایت کی اور اسے اچھے آثار میں سے قرار دیا جبکہ کچھ ساتھیوں نے اسے مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے گیس کا دباؤ قرار دیا عملیات والے ساتھی ہر وقت وظیفے میں ناکامی کے باوجود سونا بنانے والوں کی طرح استقامت کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہے بادامی باغ کے بعد کوٹ بھلوال جیل اور پھر تہاڑ جیل میں ان کی یہ محنت جاری رہی بلکہ تہاڑ جیل میں ان کے ہاتھ لوگوں کی نظر سے غائب ہونے والا ایک عمل آ گیا ایک ساتھی نے کئی دن تک صرف کھجور سے روزہ رکھا اور افطار کیا اور روزانہ دھوپ میں کئی کئی گھنٹے بیٹھ کر عمل کیا آخری دن پسینے میں شرابور حالت میں عمل ختم کر کے اس نے آواز دے کر ساتھیوں سے پوچھا کیا میں نظر آ رہا ہوں ساتھیوں نے کہا پہلے سے زیادہ نظر آ رہے ہو اس پر وہ کافی پریشان ہو گیا اور اٹھ کر اندر آ گیا ورنہ اس کا ارادہ غائب ہونے کے بعد اندر آنے کا نہیں جیل سے باہر جانے کا تھا اس طرح کے ہر واقعے کے بعد عملیات والے ساتھی اپنی کسی غلطی کو ڈھونڈ کر کہتے کہ عمل تو طاقتور تھا مگر ہم سے پڑھنے میں فلاں غلطی ہو گئی تھی جس طرح سے سونا بنانے والے ساری زندگی پر امید رہ کر بلاخر ناکام مرتے ہیں اور زندگی میں ہر ناکامی کے بعد یہ کہہ کر خود کو امید دلاتے ہیں کہ بس صرف ایک انچ کا فرق رہ گیا تھا بالکل یہی حالت ہمارے وظیفہ بعض ساتھیوں کی تھی ہمارے ایک ساتھی نے چالیس دن تک روزہ رکھ کر سخت مشقت والا ایک جناتی عمل کیا اس عمل کے مطابق آخری رات دو تین بجے جنات نے حاضر ہو کر گرفتاری پیش کرنی تھی عمل پورا ہونے کے بعد جب آخری رات آئی تو وہ مسلسل پھٹتے رہے مگر رات کے دو تین بجے انہیں نیند آ گئی صبح نماز کے لیے اٹھے تو اکیلے تھے ساتھیوں کو پتہ چلا تو سب نے کہا جنات تو آئے تھے مگر انتظار میں بیٹھ بیٹھ کر چلے گئے اور آپ سوتے رہ گئے تہاڑ جیل کے بعد دوبارہ کوٹ بھلوال واپسی ہوئی تو عملیات کا سلسلہ جاری رہا لیکن جب سرنگ کی کھدائی شروع ہوئی تو عمل کی مصروفیت نے عملیات سے ان ساتھیوں کی وقتی طور پر جان چھڑا دی